بڑھتا سائے رحمت چلا زلف ممبر کا بڑھتا سائے رحمت چلا زلف ممبر کا ہمیں اب دیکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا جو بے پردہ نظر آ جائے جلوہ کا جو بے پردہ نظر آ جائے جلوہ روئن کا ذرا سا نکل آئے ابھی سلطان خاور کا جو بے پردہ نظر آ جائے جلوہ جلوا کا ذرا سا منہ نکل آئے ابھی سلطان خاور کا شہے کو طرح ہم تشنع دیدار جاتا ہے شہے کو سر طرح ہم تشن دیدار جاتا ہے نظر کا جام دے پردہ رخ پر نور سے سر کا نظر کا جام دے پردہ رخ پر نور سے سر کا ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر ادب کا ہے زیر آسماز عرش نازک تر یہاں آتے ہیں یوں قدسی یہاں آتے ہیں یوں عرشی کے آواز پر عرشی کے آوز نہیں پر ہماری سمت وہ مہر مدینہ مہربان ہماری سمت و مہر مدینہ مہربان ابھی کھل جائے گا سب حوصلہ خورشید مہیشر کا چمک سکتا ہے تو چمکے مقابل ان کی طلعت کے چمک سکتا ہے تو چمکے مقابل ان کی پلات کے ہمیں بھی دیکھنا ہے حوصلہ خرشید کا ہمیں بھی چمک سکتا ہے تو چمکے مقابل ان کی کے ہمیں بھی دیکھنا ہے حوصلہ کا اور اس شعر میں حضور مفتی ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اصلاح دی تھی فقیر کو میں نے عرض کیا تھا رواں ہے سلسبیلے عشق سرور میرے سینے میں اور سرکار نے فرمایا رواں ہو سلسبیلے عشق سرور میرے سینے میں نہ ہو پھر نار کا غم نہ ہو پھر پھر نار کا غم نہ ہو نار کا کچھ غم نہ ڈر خورشید محشر کا نہ ہو پھر نار کا کچھ غم نہ ڈر خورشید محشر کا تیرا ذرہ وہ ہے جس نے کھلائے انگنا تارے مفتی اعظم تیرا ذرہ وہ ہے جس نے کھلائے انگنا تارے تیرا پترا وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر اعظم ہے تیرا ذرہ ہے یا رسول اللہ جس نے کھلائے انگنا تارے تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے انگنت نوری تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے انگنا نوری عجیب تیرا ذرا وہ ہے جس نے کھلائے انگنا انگنت تارے تیرا وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا جس نے نوری جس سے ملا دھارا سمندر کا بنا بتانا تھا کہ نئے ان کے زیر ہے حضم شریف جو پتھر میں اس کا نقش اتر جاتا تھا اور موجودہ یہ تھا کہ ریت پر نقش قدم نہیں بنتا تھا حالانکہ عام انسانوں کے پیر کا نشان ریت پر بنتا ہے مٹی پر بن جاتا ہے اور پتھر میں کسی کا نقش قدم نہیں کرتا ہے لیکن اس نیچر کے خلاف حضور اثرات وسلام کا یہ معجزہ تھا کہ قدم شریف کا نقش پتھر میں اتر جاتا تھا اور ریت پر اثر قدم نہیں اترتا تھا وہ واقعہ مشہور ہے علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے مشہور ہے اور تمام سیرت کی کتاب لکھا گیا کہ حضور صلاحت السلام کا اثر قدم ریت پر نہیں اترتا تھا اور پتھر پر اثر قدم تھا نقش قدم اتر جاتا تھا اور بہت سے کچھ نظیبوں کے یہاں نشان قدم جو ہے وہ موجود ہے تو ایسا کیوں ہوا بتانا تھا کہ نئے ان کے زیر پام سر ہے بتانا تھا کہ نئے ان کے زیر پا مسافر ہے بنا پتھر میں نقشے کپے پا میرے سرور کا پتھر میں نقشے کپے پا میرے سرور کا بتانا تھا کہ میں چڑھ ان کے زیر پام سفر ہے سب ساتھ میں پڑھیے بتانا تھا کہ نئے چل ان کے زیر پام سفر ہے بنا پتھر میں یوں نقشے کفے پا میرے سرور کا بنا پتھر میں یوں نقشے کفے پا میرے سرور کا وہ ظاہر کے بھی حاکم ہیں وہ باطن کے بھی سلطان ہیں بادشاہوں کی بادشاہت جو ہے وہ صرف عالم ظاہر پر ہے دل پر جو ہے بادشاہوں کی بھی حکومت نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلاط والسلام کی بادشاہت جیسی عالم ظاہر پر ہے ویسے ہی عالم ہے اور حضور علیہ والسلام کی شان تو بڑی ہے حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جن کو اللہ تبارک و تعالی اس طور کی حاکمیت عطا فرماتا ہے ان کی بادشاہت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہیں تو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں قبر میں رہیں تو بھی دلوں پہ ان کی حکومت کرتے ہیں وہ ظاہر کے بھی حاکم ہیں وہ باطن کے بھی سلطان ہیں نرالا طور سلطانی ہے شاہوں کے سکندر کا نرالا سلطانی ہے شاہوں کے سکندر کا یہ سن لے سائے جس میں پیمبر ڈھونڈنے والے یہ سن لے سایہ جس میں پیمبر ڈھونڈنے والے بشر کی شکل میں دیگر ہے وہ پیکر پیمبر کا بشر کی شکل میں دیگر ہے وہ پیکر پیمبر کا وہ ذل ذات رحمہ ہے نبوت کے تاباں وہ ذل ذات رحمہ ہے نبوت کے مہی تاب نزل کا ذل کہیں دیکھا نہ سایہ ماہ ماہر کا نزل کا ذل کہیں دیکھا نہ سایا ماہ محسر